صالح نے ابن شہاب سے باقی ماندہ سابقہ سند سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان داخل یعنی شروع ہوتا ہے باقی الفاظ اسی یونس کی حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو ستانوے